قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم انہوں نے کہا کہ آپ واز کہیں یا واز کہنے والوں میں نہ ہوں ہم پر اقساں ہیں یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے ہم ہرگز آفت زدہ نہیں ہونے کے چونکہ عادیوں نے حود علیہ السلام کو جھٹلایا اس لیے ہم نے انہیں تباہ کر دیا یقیناً اس میں نشان ہے اور ان میں کہ اکثر بے ایمان تھے بے شک آپ کے رب اے نبی وہی ہے غالب اور مہربان سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قوم ہود نے نصیحت حاصل نہ کی حود علیہ السلام کے مؤثر بیانات نے اور آپ کے رغبت اور ڈر بھرے خطبوں نے قوم پر کوئی اثر نہیں کیا اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ آپ ہمیں واز سنائیں یا نہ سنائیں نصیحت کریں یا نہ کریں ہم تو اپنی روش کو چھوڑ نہیں سکتے ہم آپ کی بات مان کر اپنے معبودوں سے دستبردار ہو جائیں یہ یقیناً محال ہے ہمارے ایمان سے آپ مایوس ہو جائیں ہم آپ کی نہیں مانیں گے فی الواقع کافروں کا یہی حال ہے انہیں سمجھانا بے سود رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی فرمایا کہ ان ازلی کفار پر اے نبی آپ کی نصیحت مطلق اثر نہیں کرنے کی یہ نصیحت کر دینے اور ہوشیار کر دینے کے بعد بھی ویسے ہی رہیں گے جیسے پہلے تھے یہ تو قدرتی طور پر ایمان سے محروم کر دیے گئے ہیں جن پر آپ کے رب کی بات صادق آنے والی ہے انہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا خلق الاولین کی دوسری قراءت خلق الاولین بھی ہے یعنی جو باتیں تم ہمیں اے ہود کہتے ہو یہ تو اگلوں کی کہی ہوئی ہیں جیسے قریشیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں جو صبح شام تمہارے سامنے اے محمد پڑھی جاتی ہیں یہ ایک بہتان ہے جسے تم نے گھڑ لیا ہے اور کچھ لوگ اپنے طرف دار کر لیے ہیں وغیرہ مشہور قرآ کی بنا پر معنی یہ ہوئے کہ جس پر ہم ہیں وہی ہمارے پرانے باپ دادوں کا مذہب ہے ہم تو انہی کے راہ چلیں گے اور اسی روش پر رہیں گے جیئیں گے پھر مر جائیں گے جیسے وہ مر گئے یہ محض لاف ہے کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ کیے جائیں گے یہ بھی غلط ہے کہ ہمیں عذاب کیا جائے گا آخر کار ان کی تکذیب اور مخالفت کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا سخت تیز و تند آندھی ان پر بھیجی اور یہ برباد کر دیے گئے یہی عاد اولا تھے جنہیں ارم ذات العماد سورہ فجر کی آیت نمبر سات میں کہا گیا یہ ارم سام بن نوح کی نسل میں سے تھے آمد میں رہتے تھے ارم نو علیہ السلام کے پوتے کا نام ہے نہ کہ کسی شہر کا گو بعض لوگوں سے یہ بھی مروی ہے لیکن اس کے قائل بنی اسرائیل ہیں ان سے سن سنا کر اوروں نے بھی یہی کہہ دیا ہے حقیقت میں اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں اسی لیے قرآن نے سورہ فجر کی آیت نمبر آٹھ میں ارم کا ذکر کرتے فرمایا لب یخلق مسلوحا فل البلاد یعنی ان جیسا اور کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا اگر اس سے مراد شہر ارم ہوتا تو یوں فرمایا جاتا کہ اس جیسا اور کوئی شہر بنایا نہیں گیا قرآن کریم میں سورہ فصلت کی آیت نمبر پندرہ میں فعم میں آیت الفستقبر و فل ارد ہے کہ آدیوں نے زمین پر تکبر کیا اور نعرہ لگایا کہ ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہے کیا وہ اسے بھی بھول گئے کہ ان کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ قوی ہیں دراصل انہیں ہماری آیتوں سے انکار تھا یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ان پر صرف بیل کے نتنے کے برابر ہوا چھوڑی گئی جس نے ان کا ان کے شہروں کا ان کے مکانات کا کھوج کھو دیا جہاں سے گزر گئی صفایا کر دیا شائیں شائیاں کرتی تمام چیزوں کا ستیہ ناس کرتی چلی گئی تھی تمام قوم کے سر الگ ہو گئے تھے اور دھڑ الگ عذاب الہی بشکل ہوا آتا دیکھ کر قلعوں میں محلات میں محفوظ مکانات میں گھس گئے تھے زمین میں گڑے کھود کھود کر آدھے آدھے جسم ان میں ڈال کر محفوظ ہوئے تھے لیکن بھلا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کوئی چیز روک سکتی ہے وہ ایک منٹ کے لیے بھی کسی کو محلت اور دم لینے دیتا ہے سب چٹ پٹ کر دیے گئے اور اس واقعے کو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا گیا ان میں سے اکثر لوگ بے ایمان ہی رہے اللہ کا غلبہ اور رحم دونوں مسلم تھے